ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ کافروں کے تمام مطالبات پورے ہو جائیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبر الا کر جمع کر دیتے تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے کچھ آدمی اور کچھ جن جن میں سے بعض دوسرے بعض کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ اے نبی رہنے دیجیے اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور تاکہ اس کو پسند کر لیں اور تاکہ مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے کفار حق پہچاننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں کا سوال پورا کر دیں جو قسمیں کھا کر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی آئے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے اور پھر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیں جو رسولوں کی تصدیق اور تمہاری رسالت کی گواہی دے دیں تو بھی وہ ایمان نہ لائیں گے جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو لا کر بتاؤ اور ہم تو اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے کہ دوسرے رسولوں کی طرح تم بھی نشانیاں پیش کر دو اور جنہیں ہم سے سامنا کرنے کا کوئی یقین نہیں کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے یا اللہ ہی کو ہم دیکھ لیتے ایسے لوگ بڑی سرکشی اور عناد میں ہیں اور اگر فرشتے بھی آ کر ان سے بات کریں اور رسولوں کی تصدیق کر دیں اور ہر چیز کا ذخیرہ ان کے پاس لا کر جمع کر دیں تب بھی ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوگا بعض نے کو کثر قاف اور فتحہ با کے ساتھ پڑھا ہے جس کے معنی مقابلہ اور معائنے کے ہیں اور بعض نے دونوں حرفوں کو پیش سے پڑھا ہے جس کے سبب مانے ہوئے کہ گروہ در گروہ فوج در فوج لوگ بھی آ کر تصدیق رسول کر دیں تو بھی یہ کفار و مشرقین ایمان نہ لائیں ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے کتنے ہی لوگ کیوں نہ ہو انہیں ہدایت نہیں کر سکتے وہ اللہ جو چاہے کریں وہ سب سے سوال کریں گے لیکن اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا جیسے کہ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو چکی ہے وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے خواہ وہ کتنی ہی نشانیاں کیوں نہ دیکھیں عذاب علیم آ گھیرے گا تو ان کی آنکھیں کھلیں گی دشمنوں کے مقابل اللہ تعالیٰ کا اپنے نبیوں کی حوصلہ افزائی فرمانا پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ کے مخالفین اور اعدا یعنی دشمن ہر نبی کے اسی طرح معاندین اور دشمن گزرے ہیں اس لیے آپ ان کی مخالفت پر رنج نہ کیجیے اور فرمایا آپ سے پہلے کے نبیوں نے تکزیب و ایزا رسانی پر صبر کیا تھا اور فرمایا یہ لوگ جو آپ سے کہتے ہیں پہلے کے رسولوں سے بھی ایسا ہی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے بھی ہیں اور عقاب علیم والے بھی ہیں اور فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا رکھے تھے ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد یہ قریش آپ کے ساتھ بھی دشمنی کریں گے اور جس نبی نے بھی آپ کی جیسی باتیں اپنی امت سے کہیں یعنی دعوت توحید دی اور شرک سے اعلان بیزاری کیا ان کے ساتھ بھی ضرور دشمنی کی گئی ہے قولہ شیاطین الانس والجن یہ بدلہ ہے اور ادو مبدل منہو ہے یعنی ان کے آدھا شیاطین انس و جن ہیں اور شیطان ہر وہ ہے جو شر میں اپنا نظیر نہ رکھتا ہو اور ان رسولوں سے تو دشمنی اور شیاطین کے سوا کون کرے گا جو انہی کی نوع میں سے ہیں قطع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جنوں میں بھی شیطان ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین ہیں کہ اپنے اپنے لوگوں کو گناہ کی تلقین کرتے رہتے ہیں اکریمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جن کے شیاطین انسانی شیاطین کی طرف وہی لاتے ہیں اور انسانی شیاطین جنی شیاطین کی طرف قوله يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا اکرمہ رحمہ اللہ نے کہا کہ انسان میں بھی شیاطین ہے اور جن میں بھی اب انسانی شیاطین جنی شیاطین پر القا کرتے ہیں چنانچہ ان میں سے بعض دوسرے بعض کی طرف بےحودہ باتوں کی وحی کرتے رہتے ہیں اکرمہ رحمہ اللہ نے کہا کہ انسانی شیاطین وہ ہیں جو انسانوں کو گناہ کے مشورے دیتے ہیں اور جنوں کے شیاطین جنوں کو گمراہ کرتے ہیں چنانچہ ہر ایک اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے ساتھی کو بھٹکا دیا ہے تو بھی اس طرح اس طرح اپنے ساتھی کو بھٹکا دے اس طرح ایک دوسرے کو گناہ کی تعلیم دیتے رہتے ہیں غرض اس سے ابن جریر رحمہ اللہ نے یہ سمجھا کہ اکریمہ اور سدی رحمہ اللہ کے نزدیک شیاطین ان سے مراد شیاطین جن ہیں جو انسان کو بھٹکاتے ہیں یہ مراد نہیں کہ شیاطین انس بھی انسان کے اندر ہیں اور اس میں شک نہیں کہ کلام اکرما سے یہی ظاہر ہوتا ہے لیکن کلام سدی رحمہ اللہ اس معنی کا حامل نہیں ہے اگرچہ اس کا احتمال ہے ضحاق رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ جن میں بھی شیاطین ہیں جو ان کو گمراہ کرتے ہیں جیسے کہ انسان شیاطین انسان کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں اب انسانی شیاطین جنی شیاطین سے مل کر کہتے ہیں کہ اس کو اس سے بھٹکاؤ اس طرح بھٹکاؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا بہرحال صحیح وہ ہے جو حدیث ابی ذر رضی اللہ عنہ میں گزرا کہ انسانوں میں بھی انسانی شیطان ہے اور ہر چیز کا شیطان اس کی جن سرکش ہے چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ کتوں میں سے شیطان ہے مجاہد رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جن کے کفار شیاطین جن ہیں وہ شیاطین انس کی طرف وہی بھیجتے ہیں اور شیاطین انس کفار انس ہیں اکریمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں مختار کے پاس گیا میری مہمانداری کی رات میں بھی مجھے اپنے پاس ٹھہرایا پھر مجھ سے کہا کہ قوم کی طرف جاؤ اور انہیں حدیث سناؤ میں گیا ایک آدمی میرے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ وہی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو میں نے کہا وہی دو طرح کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بیما اوحینا الیک کہ حد القرآن یعنی یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف اے نبی وہی کی ہے اور یہ بھی فرمایا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا یعنی انس و جن کے شیاطین اپنے اپنے لوگوں کی طرف بےحودگیوں کی وہی کرتے رہتے ہیں لیکن یہ کہنے پر انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مار پیٹ کرنا چاہا میں نے کہا کہ تمہاری یہ کیا حرکت ہے میں تو تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں اور تمہارا مہمان ہوں غرض انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اکریمہ رحمہ اللہ نے یہ چیز مختار پر پیش کی تھی اور وہ ابن ابی عبید ہے اللہ اس کا برا کرے وہ یہ ضام کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی وہی آتی ہے اس کی بہن صفیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بیوی تھی اور نیک عورت تھیں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ مختار اپنے پر بھی وہی آنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اکریمہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ شیاطین اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جھوٹ اور غلط باتیں پہنچاتا ہے جس سے سننے والا اس کے اثر میں آ جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ ایسا نہ کرتے یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت و ارادت سے ہے کہ ہر نبی کا انہی لوگوں میں سے ایک دشمن ہوتا ہے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجیے اور ان کے اس جھوٹ و افطرا سے بھی ایراس کر دیجیے ان کی عداوت کی بابت میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کروں وہ تمہارے لیے کافی ہے اور قول ہو قولسغلئی یعنی ایسے شیاطین کی طرف آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل جھک جاتے ہیں اور ان کے دوست و ہمدم بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو خوش کرنے لگتے ہیں جیسے کہ اللہ نے فرمایا هو صال الجحيم پس اے کفار و مشرکو تم اور تمہارے وہ معبودان باطلا جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ آگ پر تپائے نہ جائیں گے مگر وہی لوگ کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں یعنی جہنم میں جانے والوں ہی کو شیاطین بہکا کر پھسلا کر جہنم میں لے جاتے ہیں اور فرمایا ان لفی قول مختلف بے شک تم سارے ایک قول کو لے کر اختلاف میں پڑے ہوئے ہو یو من افق اور فرمایا ولی اختریف فو میں ہوں مختری فون یعنی اے نبی اگر وہ شیطان بن کر بہکاتے ہیں اور لوگ ان کی طرف جھکتے ہیں تو انہیں کمانے دو جو وہ کما رہے ہیں ان قریب انہیں آخرت میں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا عذاب ملنے والا ہے